اور انہی سے ایک دوسری صنعت کے ساتھ مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ہم معمر کے پاس سے گزرے اور ان کی دانیں ننگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا معمر اپنی رانیں ڈھک لو کیونکہ رانیں بھی اورا ہیں حدیث نمبر تیرہ سو بیانوے مسند احمد